بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلیٰ نے پانچ علوم ایسے ہیں جو انسان کی تربیت کے لیے اپنی کتاب میں بھی نازل فرمائے اور حضرات انبیاء علیہ والسلام ان کی تشریح کرتے رہے اور وہ پانچ علوم پچھلی مرتبہ کی اور اس سے پچھلی مرتبہ کے بیان میں آ چکے اب اس کے بعد ان پانچ علوم کے متعلق حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو بحث شروع کی ہے کہ ان علوم خمسہ کی تعین اللہ نے کی مشکل بحث ہے اور بڑا علم چاہیے اس کی تشریح کے لیے اور اس کو پھر سمجھنے کے لیے اور بڑی توجہ چاہیے اور میرے واقعہ یہ ہے کہ اگر عقیدہ اور علم کلام فلسفہ اور نجوم کا علم نہ پڑھا ہوا ہو تو یہ ایسے مقامات سمجھنا بہت دشوار ہے اب اس کی عبارت کو اگر آپ دیکھیں تو اشار فرماتے ہیں کہ فنظر الحق کو تبارک و تبارک انسان سو اللہ تعالی نے ازل میں نوع انسانی کو دیکھا ویلا استعدادی اور انسان کی اس استعداد کو دیکھا کہ یتوارس ابنا نو کہ اس استعداد کے وارث انسانوں میں آگے کو چلتے رہیں نظر علاق علم رکھی اور اللہ نے انسانوں میں جو ملکی صفات پیدا کی ہیں اس کو بھی خدا نے دیکھا پر تدبیر یوسل مشروح اور اس تدبیر کو بھی خدا نے ملاحظہ فرمایا جو نوع انسانی کی اصلاح کرنے والی ہے حسب استعداد ہی جتنی کہ انسان کی استعداد ہے العلوم غیب الغیب محدودتن و محسطن اور اللہ نے پھر یہ کیا کہ وہ پانچ علوم جن کی بحث کر چکی ہر زمانے میں انسان کی استعداد کے موافق اللہ نے انہیں متمثل کیا وہ حاضر تمسل اور یہ جو تمسل ہوا ان علوم کا وہ اشاعر تو الکلام النفسی یہ وہ چیز ہے جو غیر الغیب میں تھی اور اس تمسل الہی کو کلام سے تعبیر کرتے ہیں وہ غیب العلم اور علم اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وغیر الارادہ والقدرہ اور قدرت اور ارادہ اس کے علاوہ کوئی صرف ہے لما جا وقت خلق الملائکہ کا اس لیے جب فرشتوں کو پیدا کرنے کا دور آیا علم الحق مسلح کا افراد انسان لا تتم الا بنفوس کریم تو اللہ تعالی نے اس بات کو جانا یعنی ظاہر کیا کہ دنیا جو ہم بنا رہے ہیں تو انسانوں کی مصلحت اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ کچھ ایسے عزت والے لوگ نہ پیدا کیے جائیں کہ نسبت ہوا علا انسانی جو انسان کے لیے اتنے ہی ضروری قرار دیے جائیں کہ نسبت القوا نقلی یا پھر نسلی جیسے کہ ہم میں سے ہر شخص کو کوائے اقلیٰ کی ضرورت ہوتی ہے فَأَوْجَدَهُمْ بِقَلِمَةِ كُن تو اللہ نے ایک لفظ کن کے ذریعے ان فرشتوں کو پیدا کیا محدود عنایت افراد انسان اور فرشتوں کو پیدا کرنے کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں تھا سوائے اس کے انسانوں پر مہربانی کی جائے فاؤتا کی سدور ان دل دم ان دل کے المحدودہ غیب غیر اور پھر اللہ نے یہ کیا کہ جو پانچ علوم تم سن چکے ہو ان کے سینوں میں امانت کے طور پہ رکھا اور ان علوم کے فرقوں کو غیب الغیب میں اللہ نے ڈالا ان لوگوں کی طرف کے پولی اعتبار کا ڈالا اللہ کی نجان اللہ من ہو لہو سے جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جان اللہ من ہو لہو اصل میں اسی آیت کی تفسیر ہے اسی آیت میں اللہ اس آیت میں اللہ نے ان چیزوں کو بیان کیا بہت مشکل عبادت ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور بات انہوں نے شروع اس سے کی ہے یہ پانچ علوم انسان کو چاہیے تھے اسے اللہ کی توحید کا علم چاہیے تھا اللہ کی صفات کا علم چاہیے تھا عبادات اتفاقات مخاصمت اور تذکیر اعلیٰ اللہ اللہ وقاع ورزت الحشر یہاں پر بحث پوری ہوئی تھی پچھلی مرتبہ یہ پانچ علوم ان کے بغیر کوئی آدمی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا اور یہ پانچوں چیزیں ایسی ہیں جس کی تعلیم انبیاء علیہ و والسلام دیتے رہے وہ بتاتے رہے ہر انسان کو کہ اللہ کی توحید کیا ہے اللہ کی صفات کیا ہیں اور کون سی تدابیر ہیں جو انسان کرے گا دنیا میں جی سکے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان عبادتیں کیسے کرے گا خدا کی عبادت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راہ اسے چاہیے ہر کوئی کہتا ہے میں خدا کی عبادت کرتا ہوں اللہ کو کون سی عبادت اپنی پسند ہے یہ اور برزخ کے وقاعے جو ہیں وہ انسان کو پتہ چلنے چاہیے اس کائنات میں وجود ہی دلیل نہیں ہے کہ جو نظر آتا ہے وہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں وجود جو نظر آتا ہے مثلاً یہ چھت ہے جس کا ایک وجود ہے ایک عام دیہات کے آدمی سے اگر آپ یہ کہیں کہ اس چھت کے علاوہ اس کائنات کو ایک اور گیس نے گھیر کے رکھا ہوا ہے اور آسمان سے جو شعائیں اور جو چیزیں آتی ہیں وہ اس غلاف پہ جو کائنات پہ چڑھا ہوا ہے اس غلاف کے بھی پیچھے ہیں اور وہ غلاف جو گیسز کا مجموعہ ہے چاروں طرف سے دنیا کو گھیر کے رکھا ہوا ہے وہ غلاف اس گیس کو اس روشنی کو اس دنیا تک آنے نہیں دیتا اگر وہ ٹوٹ جائے پھٹ جائے اور وہاں سے وہ شعائیں اور وہ چیزیں انسانوں کے پاس آنے لگیں تو انسان تباہ ہو جائے اب یہ دیہاتی آدمی سمجھ میں نہیں آتا ایک بچہ جس نے سائنس پڑھی ہے اسے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اوزون گیس اس میں شگاف پڑ گیا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا میں یہ بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں تو اتنا فکرا بھی کافی ہے اوزون گیس کے ہی بچے کو پوچھ لیں تو اگر اس نے سائنس پڑھی ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیا چیز ہے اور اس کائنات کو کس طرح اوزون نے گیس نے گھیرا ہوا ہے اور اس کے شگاف کے معنی کیا ہیں تو اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس کائنات میں اللہ کے نظام ہیں اور انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا تو جب علم بڑھتا ہے جب تجربہ بڑھتا ہے زندگی کا جب چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ ان چیزوں کی اصلیت اور معیت کیا ہے جانور ہیں ان کے جسم سے ریزز نکلتی ہیں شوائیں اور وہ انسانوں کو آ کر ٹکراتی ہیں اور انسان اس جانور کے مقابلے میں جو پیغام اس کی جلد اسے دیتی ہے جانور اسے محسوس کرتا ہے اب تجربہ ہو جائے کبھی جانوروں سے کیا کیا اخراج ہوتا ہے اور جانور سے کیسا نور یا ظلمت نکلتی ہے تو پھر لوگوں کو پتا چلے کہ اچھا یہ چیز ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح احادیث میں آتا ہے کہ ایک اونٹ آیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ رو رہا تھا اور آپ کے دست مبارک پہ اس نے اپنی زبان ملنی شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ یہ کس کا اونٹ ہے لوگوں نے کہا کہ فلاں لڑکے کا جو انسان کے بلایا اور فرمایا دیکھو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا تو تم اس پہ یہ ظلم نہ کرو اس سے کہا اللہ کے رسول آئندہ ایسے نہیں ہوگا اور اس نے اس کو کھانا کھلایا ایک واقعہ ہے خود قرآن اس سے بھی بڑی بات کہتا ہے کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا الناس انسانوں لوگوں میں اپنی رعایا میری ملک کے لوگوں میں تمہیں بتاؤں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور اللہ نے مجھ پہ بڑا انعام کیا ہے کہ میں اس دنیا میں جو کچھ جانور بولتے ہیں ان کی زبان کو سمجھتا ہوں اب جانوروں کی زبان کو وہ سمجھتے تھے ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں جانوروں کی حرکتوں کو ایک آدمی سمجھتا ہے جس نے عمر جانوروں میں گزاری ہو اب وہ اپنے آپ کو کیسے اس کے اثرات سے محفوظ رکھے گا یہ تو وہ جانتا ہوگا لیکن کائنات کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود ہماری آنکھ نہیں دیکھتی لیکن حقیقت میں وہ وجود پایا جاتا اکبر بادشاہ مغلوں میں بدائے وہ ان پڑھ تھا اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان پڑھ لڑکا مغلوں کو کیا سنبھال سکے ہمارے بادشاہ بڑا علم دیا تھا اللہ نے علم کا بڑا زبردست عالم عالم اور اس کے زمانے میں بڑے بڑے علماء اس کے سامنے کنی کٹراتے تھے نہیں بول سکتے تھے نجوم کے علم ہمایوں کو نجوم کا علم بہت آتا تھا حتیٰ اس کی موت بھی ایسی واقع ہوئی کہ اس نے کہا کہ آج شام کو سورج کے ڈوبنے کے بعد زہرہ ستارہ نکلے گئے اب ہم نہیں جانتے ان علوم کو اس لیے کہ ہمارے یہاں بچوں کو پڑھائے ہی نہیں جاتے اب بچوں کو صرف وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے پیسہ کمایا جا سکے وغیرہ کائنات میں جو مشرقی علوم ہیں ان کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے محنت چھوڑ دی ریسرچ ورک چھوڑ دیا تحقیق چھوڑ دی <clears throat> فرض کر لیجیے کہ اس ملک میں ہیپیٹائٹس سی کے پیشنٹس ہیں صرف ایک سرمایہ دار آدمی چاہیے جو کہتا ہے کہ مجھے اس پہ تحقیق کرنی ہے اور مہینے کے دس لاکھ روپے مجھے دینے چار آدمیوں کو بٹھاتا ہے اور ساری مشینری مہیا کرتا ہے اور کہتا ہے اس پہ کام کرو اور ریسرچ کرو کہ ہندوستان پاکستان میں جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان میں اس کینسر کے مرض کا علاج پایا جاتا ہے تو کیسا پایا جاتا ہے دس سال میں دے دے تو یقیناً اس کی دوائی نکال دیں گے اس لیے کہ ریسرچ جب کریں گے تو وہ اس کو تحقیق کو دریافت کریں گے کہ پلان بوٹی سے پلان چیز کا علاج ہوتا ہے پلان چیز سے کا علاج ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے جس میں یورپ آگے نکل گیا اور ان کے یہاں جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ ساری زندگی بیٹھ کے ایک چیز بناتا رہتا ہے بناتا رہتا ہے اور بنا کے جب مارکیٹ میں لاتا ہے تو کروڑوں اربوں روپے اس سے کماتے مکھائل اس نے میخائل کشن کو ابھی اس کا ایک حق آیا ہے موت کے بعد اور اس نے چرچ کے نام لکھا ہے اور زندگی بھر تحقیق کر کے جہاں اور چیزیں بنائی ان میں سے ایک کلشن بھی بنائی اور اب اس نے مرنے سے پہلے لکھا کہ میں سخت اذیت میں مبتلا ہوں اور سخت پریشان ہے میری روح کہ میں نے انسانوں کے ہاتھ میں یہ کیا دے دیا اور میں نے کیسی بندوق تیار کر دی کہ اس سے نکلی ہوئی گولی موت سے کم تو پھر ٹھہرتی نہیں ہے اور اس نے لکھا کیا میں جہنم سے بچ سکوں گا اور رشین جو ہیں کرسچین انہوں نے اسے کہا کہ ہم تمہاری اس ایجاد کو بڑی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں تو شکتی اس کا صحیح استعمال کیا جائے اپنے ملک کے دفاع کے لیے کی جائے اپنی عزت کے دفاع کے لیے اس رجوع کا استعمال کیا جائے بہت اچھی چیز ہے اسے تو میں گھبرانے کی ضرورت نہیں بہت ان کی درست ہے ہم بھی یہی کہیں گے لیکن اس میں خائل اس کے حالات زندگی کے پڑھو روس نے ہمیشہ کے لیے سب چیزوں سے پارک کر دیا بچوں کی فری ایجوکیشن کر دی ہر مہینے لگی بندی رقم اسے پہنچ جاتی تھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے کہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں کیا مکان کو کوئی کرایہ نہیں دینا گاڑی کو پیٹرول نہیں دینا روس کیوں جائیں آپ اپنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیکھ لیجئے کہ گورنمنٹ نے سارا خزانہ حوالے کر دیا کہ ایٹمی طاقت پاکستان کو بنانا ہے اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کیا سوچنے کی ضرورت تھی کہ میرے بچے کہاں پڑھیں گے اور کیا ہوگا اور مکان کا کرایہ کیا دوں گا اس لیے ریسرچر جب لگ جاتے ہیں تحقیق پہ جب لوگ لگ جاتے ہیں تو وہ کائنات میں ایسی ایسی چیزیں دریافت کرتے ہیں کہ ان سے پہلے یہ کام نہیں ہوتے یہی کرتے تھے مغل بھی کہ جو ریسرچ ورک کرنے والے تھے انہیں الگ کر دیتے تھے کہتے تھے تمہیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ حکومت میں بغاوت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی مغل کیا کر رہے ہیں اور پھر یہ کیا کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں تم چپ کر کے اپنا لکھو پڑھو اور مہینے پیسے لیتے رہو تمہارے لیے یہ چیزیں ریسرچ <clears throat> کی امت کے کام ہیں تو ہمایوں نے مرنے سے پہلے جب وہ آیا ہے تو اس کو دوبارہ جو حکومت ملی مشکل سے آٹھ دس مہینے کی اور اس عالم میں اس نے جب یہ شہزادہ تھا اور جا رہا تھا یہاں تو شادی کر لی تھی اور وہ لڑکی سے پسند آ گئی کسی تقریب میں وہ سادات میں سے تھی تو کسی نے اس سے کہا کہ نہ کرو اس لیے کہ اس لڑکی کا باپ جو تھا اس ہمایوں کے دوسرے بھائی کا استاد تھا تو اساتذہ کا بڑا عزت ادب احترام تھا تو بھائی نے منع کیا اس نے کہا یہ میرے استاد کی بیٹی ہے جس پہ تمہاری نظر پڑ گئی ہے اور تم پاگل ہو گئے ہو کل تو میرے استاد کے اگر مجھ سے تم سے کوئی شکایت پہنچی تو میں استادوں کو کیا منہ دکھاؤں گا جن سے علم حاصل کیا تعلیم لیکن ہماری اور کیا قصہ مختصر یہ کہ شادی ہوئی اور جب یہ بھاگ رہے تھے اور قسم و کرسی کے عالم میں تھے تو عمر کوٹ میں یہ اکبر بادشاہ پیدا ہو گیا اور یہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ اپنے بچے کو ساتھ لے جا سکیں بچے کو چچا کے حوالے کیا یہاں پہ اس نے اس کی پرورش کی تو اکبر کا جو ذائقہ تھا اسے دیکھ کر ہمایوں اچھل پڑتا تھا اور کہتا تھا کہ اس سے صاحب کران جو تھے امیر تیمور گورگانی وہ اتنے خوش نصیب نہیں تھے جتنا یہ میرا بچہ خوش نصیب اور اکبر واقعی ایسا نکلا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ بارہ سال کا بچہ ہندوستان کی حکومت سنبھال لے تیرہ سال کا بچہ سنبھال لے سترہ سال کا ہوا اور سترہ سال کی عمر میں اس نے وہ وہ مار کے انجام دیے کہ بھاگ بیٹھ کے ہندوستان پہ کہ آدمی یہ ہے بچہ یہ ہے کہ بادشاہ تسلیم کر لیا اسے اور اس نے جو کام کیے ہیں جب وہ سترہ سال کا تھا تو اس نے اس کے سارے مورخین لکھتے ہیں کوئی ایک دیں محمد حسین آزاد کو آپ پڑھ لیں دربار پوری پڑھ لیں فیضی کی کتابیں جس کے معاصرین تھے وہ کہتے ہیں کہ ہوا اکبر کے ساتھ یہ کہ اقبر آیا محل میں جو بھی اس کی کپڑی وغیرہ بیٹھی تھی عورتیں ملنے کے لیے تو پیچھے سے ایک تیر آیا اور تیر اس کے شانے میں پیبست ہو گیا اور بھگدڑ مچ گئی اور اکبر نے ادھر ادھر دیکھا اور قبل اس کے اس کا تیر نکالتے سیکورٹی اتنی مضبوط تھی کہ اس لڑکے کو جس کو نے تیر چلایا تھا اسے اکبر کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا جی اوپر سے اس نے تیر چلایا اطلاع منزل تھے تو اس کے بعد اکبر کا تیر نکالا گیا اس سے پہلے پہلے وہ آدمی مل گیا اکبر نے اسے دیکھا اور وہ گھبرایا نہیں اس چیز سے اور اس نے اپنے جو بالکل اس کے قریبی لوگ تھے ان کو بلایا اور کہنے لگا یہ تیر کس کس طرح سے آیا انہوں نے کہا جی اس سے تحقیق کرنی ہے یہ عقل کی بات ہے اس کی کہنے کا تحقیق نہ کرو تحقیق کرو گے تو این ممکن ہے کہ یہ میرے تم دوستوں میں سے کسی کا نام لے لے اور میرے دل میں تم میرے جاننے سارو تمہارے خلاف کوئی بات ویش ہے دشمن نے اسے بھیجا ہو اور سکھایا ہو کہ مر جانا لیکن اکبر کے دوستوں کا نام لے لینا تو میرے دل میں تمہارے خلاف شبہ ہو جائے گا میں تم سے محروم ہو جاؤں گا اور کے مجھے پتا ہے تم میں سے کسی کا کام نہیں تو اس کی یہ بجائے اس تفتیش اور تحقیق کے لاش باہر لٹکا دو تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت سیکھیں کہ حملہ کرنے کا کیا مت مطلب ہوگا لاش یہی ہمیں لٹکا دی گئی بات اس کو جو تیر لگا تو یہ واقعہ آیا ہے میں کچھ دنوں کے بعد یہ آگرہ چلا گیا آگرہ بہت اچھا لگتا تھا اس لیے کہ بابر بادشاہ آگرے میں ہی آئے تھے تو دادا کے جو وطن بڑا اچھا لگتا تھا وہاں ایک پیلے رنگ کا کتا تھا اور اکبر کو بڑا شوق تھا یہ شیر پالنے کا چیتے پالنے کا کتے پالنے کا سفید رنگ کا چیتا اسے کہیں مل گیا اس کی نسل اس نے بڑھا لی بڑا بڑی اس سے تمنا تھی کہ کسی طرح سو چیتے میرے پاس رہے اس کے بیٹے جہانگیر نے لکھا ہے کہ اللہ کی حکمت قدرت کچھ ایسی تھی کہ جب ننانوے ہوتے تھے چار پانچ مر جاتے تھے جب ننانوے ہوتے تھے چار پانچ مر جاتے تھے سو کی حسرت رہی اکبر کو کہ سو چیتے ہونے چاہیے آ کر میں نے سو والد کی خواہش کے مطابق پورے کیے آگرے پہنچا کوئی خبر سے نکلنے ہی نہیں تھی کہ اندر محل کے کیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو ہمت نہ ہو کرتا ہوں لاش دیکھ کے جو بھی کچھ ہوا ہوا سو ملک میں خبر نہیں پھیلی یہ زمانہ تو رہی ہی تھا میڈیا کا کہ ایک دم سے پتا چلتا جب آگے پہنچا تو پیلے رنگ کا ایک کتا اسے بڑا پسند تھا تو نوکروں نے اس کتے کو پیش کیا اور اکبر کو کہا کہ کتا جو ہے وہ کھاتا پیتا کچھ نہیں اور بڑا کمزور ہو گیا اکبر نے دیکھا اس سے تو حیران رہ گیا کہ ان کا اتنا اس کا وزن کم ہو گیا تو وہ اکبر کے پاؤں میں لپٹ گیا اور بار بار اپنی زبان اکبر کے پاؤں پر پھیرتا تھا اکبر نے پھر منگوایا کھانا وانا اسے کھلایا تو اکبر نے کہا انہوں نے بڑے خوش ہوئے نوکر انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ اتنے دن کے بعد اس نے کھانا کھایا اکبر نے حساب کیا اور کہنے لگا کہ کس دن سے اس نے کھانا چھوڑا ہے انہوں نے کہا فلاں دن دوپہر سے تو اکبر نے کہا دیکھو اس کو میرے ساتھ اتنی محبت ہے کہ جس وقت مجھے تیر لگا رہا ہے اس دن کا دوپہر کا کھانا میں نے نہیں کھایا اور اس وقت سے لے کے اب تک یہ کتا اس غم میں ہے اور اب یہ کھانا کھائے گا کیونکہ اسے اطلاع ہو گئی تھی کہ اس کا مالک اتنی سے مجھ سے اور مجھے اس سے محبت ہے اس کی وجہ سے آفت ایک آپ کتا ٹھیک ہو گیا اکبر جتنے دن رہا روز کھانا کھاتا رہا تو ٹھیک ہی رہا وہ لیکن ایک حص ہے کہ دلی میں ایک واقعہ ہو رہا ہے اور آگرہ بغیر کسی کو کچھ کہے وہاں اثر پہنچ رہا ہے وہ بھی انسان کا اثر کتے کو اور کتے کا اثر انسان پر پڑ رہا ہے یہ چیزیں اس کائنات میں ہوتی ہیں اس لیے اس کائنات کا پھول و عرض اس میں کیا کیا چیزیں ہیں <clears throat> اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور اسی میں وہ ساری احادیث ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ عمایا اس دنیا میں وہ کچھ ہوتا ہے کہ خدا کی قسم اگر تم دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ اور تم اگر دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں تو تم جنگلوں کو بھاگ جاؤ اور اپنے گھروں میں اپنے بستروں کے سونا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور شدید دھماکے کی آواز آئی لوگوں کے کان کھل گئے تھے نبوت تھی اس کی برکات تھی اب یہ ہوتا ہوگا لیکن ہمیں نہیں پتا چلتا آپ نے پچھلے دنوں کی اگر رپورٹ دیکھی ہو کہ اس سال دنیا میں شدید سردی پڑ رہی ہے تو سائنسدان کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی سطح ساکن ہو گئی ہے اور سورج میں دھماکے ختم ہو گئے وہ کہتے ہیں اس کی سطح فلیٹ ہو گئی ہے اور کتنے سو سال کے بعد سولہویں صدی کے بعد اب بیسویں صدی میں چار سو سال بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اتنی شدید سردی جو پڑ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج میں وہ ہنگامے ختم ہو گئے ہیں اب وہ شروع ہوں گے تو زمین پہ یہ چیزیں اب سولہویں صدی میں کس کو پتا تھی یہ چیزیں لیکن اس وقت جو کچھ بھی تھا نظام اس نے بتایا تھا کہ انہوں نے پھر دریافت کیا کچھ بھی کیا لیکن امیرکن اب یہ رپورٹ دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شدید دھماکہ ہوا تو آپ نے فرمایا جہنم میں ایک پتھر گرا ہے جو آج سے ستر سال پہلے پھینکا گیا تھا اوپر سے اور آج وہ جہنم کی پیک لگا ہے تو یہ وہ دھماکہ ہے جو تم سن رہے کان کھلے تھے لوگوں کو اب بھی ہوتے ہوں گے یہ دھماکے لیکن گناہوں نے ہمارے کان بند کر دیے گناہوں کی وجہ سے ہماری نظر ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی گناہوں کی وجہ سے ہم اس کائنات کی چیزیں محسوس ہی نہیں کر سکتے ہمیں پتہ ہی نہیں کائنات میں کیا ہو رہا ہے یہ ایسی ہے جسے سائنس کے بغیر دوربینوں کے بغیر انگریز بھی گورے نہیں دیکھ سکتا سائنٹسٹ نہیں دیکھ سکتا جب تک دوربین نہ ہو ہم بھی نہیں سن سکتے جب تک کہ ہمارے ہوا کھلے ہوئے نہ ہوں گناہوں سے پاک نہ ہوں تو گناہوں نے اتنا پردہ ڈال دیا ہے کہ ہمیں کچھ غیر کے عقائد کی خبر نہیں سب اللہ فرماتے ہیں کہ جو پانچ علوم جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ ساری کی ساری امتوں کے لیے جو ضروری تھے تو اللہ تعالی نے اصل میں دیکھا کہ نو انسانی اور اس کی استعداد جس کے انسان بارش ہوتے رہے ہیں اللہ نے ایک چیز تو یہ دیکھی کہ نو انسانی کو اللہ نے پیدا کیا پہلا جملہ انہوں نے یہ فرمایا نو انسانی کو پیدا کیا بڑے مراحل گزرے اللہ تھا اور کچھ نہیں ہم اس بات کو نہیں سوچ سکتے اس لیے کیا ہم ہر چیز کو زمانے اور مکان میں محدود کر کے دیکھتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے کے علاوہ ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے مثلا کوئی آدمی ہے کہاں ہے ہم سوچیں گے زمین پہ ہے آسمان پہ ہے چھت پہ ہے بستر میں ہے پاکستان شام میں کہیں گے تو ہمارا تصور ملک اور زمین سے باہر نکلتے ہی کائنات سے باہر نکلتے نہیں اور اللہ اللہ ہے اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا کان اللہ ولم کو معاوش حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی آپ نے فرمایا اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے اور اللہ نے اصل میں یہ ارادہ کیا کہ انتخاب کرے ایک بستی بسانے کا اور اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی قدرت کا اظہار کرے کہ ایک بالکل پاکیزہ ملک بسائے گا جس کا نام جنت ہے اس میں کس کس کو رکھے گا اس سے کہا انسانوں کو پیدا کرتے ہیں اور جو ان انسانوں میں اس معیار پر پورا اترے گا ہم اس کو وہاں لے جائیں گے اس کی انسان ان چکروں میں ہے نا کہ اطمینان مل جائے اور سکون مل جائے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات یار اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا یہاں پر اتنے اطمینان اور سکون دینے کا اس نے تو ارادہ یہ فرمایا ہے کہ میرے بندے جو میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے ہم انہیں ایک ایسی کائنات میں لے چلیں گے جہاں پر ہر ایک کو اس کی چھوٹی چھوٹی خدائی دیتے گے خدائی یہی ہے کہ جو چاہے گا سو ہوگا اللہ نے یشا اور قرآن جنت کے لیے ہر وہ چیز ہم دیں گے جو وہ چاہیں گے تو جو وہ چاہے گا اسے ملے گی تو اور خدائی پھر کیا ہے اور اتنی زبردست بات ہے کہ یہاں پر کھاتا ہے پیتا ہے جس کی بقا کے لیے کہ مر جاؤں گا وہاں کا کھانا اور پینا بقا کے لیے ہے ہی نہیں موت تو آنی نہیں ہے وہاں کا کھانا اور پینا مزوں کے لیے یا یعنی جو کھا کے مزہ حاصل کرتا ہے وہاں پر سارا کھانا مزہ ہی مزہ ہے یہاں کا نکاح یہ سب کچھ اس لیے ہوتے ہیں کہ نسل قائم رہے وہاں نسل کا مسئلہ ہی نہیں ہے اگر کہے گا میری اولاد ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اولاد بھی دے دے گا اور وہ نہیں چاہے گا وہاں کی لذت وہاں کا حسن وہاں کا کھانا پینا اس کائنات میں کہاں اس لیے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تاکہ وہ ایک ہاؤسنگ اسکیم وہاں پلاٹنگ ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی کو ڈیڑھ فٹ فرمایا اتنی جگہ مل جائے کہ کوڑے کے برابر جنت فرمایا اتنا پلاٹ مل جائے تو تمہاری اس کائن ساری کائنات سے زیادہ قیمت اس کی اسی لیے اللہ کہتا ہے سابق علامہ فرق بھاگو اللہ کی معافی کی طرف جو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے ساروں جلدی کرو پہنچو جنت تک اور جلدی کرو پہنچو اس گھر تک جو میں نے بتایا اسی لیے جنت میں پہنچ کے کہیں گے کہ الحمد للہ الزی کلندی حدان اللہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں اس گھر میں پہنچا دیا اور اگر خدا کا احسان نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی جنت میں نہ پہنچتے لکے رسول ربنا بلا رسول جو آئے رحم صلی اللہ صلاح وسلم وہ صحیح خدا کا پیغام لے کے آئے وغیرہ وغیرہ اللہ نے پہلی مرتبہ اس کائنات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ ہی جانتا ہے کتنا عرصہ کتنے زمانے کتنے کروڑوں سال گزرے ہوں گے اور پھر انسان آئے اور انسانوں سے پہلے مخلوقات آئیں اللہ جانے کون کون سی مخلوقات تھی ہن ایک تھے پھر بن آئے پھر جن آئے انہوں نے ساری کائنات میں تباہیاں مچائیں لڑتے رہے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے حتیٰ کے آخر پہ انسان آیا اور انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اور روحوں پہ اللہ نے تجلدی ڈالی ہے کسی کی ہمت جو دم مار سکے اس بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے روحوں پر تجلی ڈالی اور کہا یہ وہ روحیں ہیں جنہیں میں دنیا میں ایمان دوں گا ہدایت اور نیکی کی توفیق دوں گا اور میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا اور کچھ روحوں کو اللہ نے چھوڑ دیا اور اللہ نے کہا یہ تاریخی میں رہیں گے نافرمان رہیں گے یہ کفر میں رہیں گے اور میں ان سے جہنم آباد کروں گا ولا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے جنت میں میں نے بھیجے اور کتنے جہنم میں میں نے بھیجے اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حدیث کو سناتے تھے اور رو پڑتے تھے کہتے تھے میں نے ساری چیزیں تمہاری سن لی جو تم میری تعریف کرتے ہو اگر میں نہیں جانتا کہ میری روح پہ وہ تجلی ڈالی گئی تھی یا نہیں ڈالی گئی تھی موت اس کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے اور دو کتابیں آپ کے دو ہاتھوں میں تھی اور آپ نے فرمایا لوگوں یہ دو کتابیں ہیں لوگ حیران رہ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب سے کیا کام یہ کیا معاملہ ہے تو آپ نے کہا یہ مجھے فرشتوں نے لا کے دی ہیں اور اس کتاب میں جنت والوں کے نام ہیں اور آخر پہ ٹوٹل فرشتوں نے لکھ دیا ہے کہ کتنے جنتی اور میرے اس ہاتھ سے اٹھے ہاتھ میں جنمیوں کے نام ہیں اور اللہ نے یہ بھیجے ہیں اور اللہ نے کہا لا اباری ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کون جنت میں گیا کون جہنم میں گیا اور اللہ نے کہا کہ بس یہ آخری فگر ہے جو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں اس میں نہ ایک کی کمی ہے نہ ایک کا اضافہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کتابیں پھینک دی اور فرمایا یہ وہ چیز ہے جو تمہارے رب نے طے کر دی ہے اور فرشتے لے گئے ان کتابوں کو جو کچھ بھی ہوا لیکن وہ جو اللہ نے اصل میں چیزیں طے کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا کہ تم اس کی جستجو کرو مگر یہ کہ خدا نے کائنات کو جو پیدا کیا ہے تو بڑے استراغ پہلا سرو اب نام اور اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یہ بھی دیکھا کہ اس میں کوئی استعداد رکھنی چاہیے جو اس کے وسا میں آگے چلتی رہے انسانوں میں استعداد رکھنی استعداد کو ملکہ رکھ دیا سیکھنے کی قوت رکھ ایک آدمی نے لکڑی کا کام سیکھ لیا تب کی اولاد میں آگے چلنا شروع ہو گیا صرف ایک چیز رکھ دی استعداد استعداد کا مطلب ہے ایبلٹی استعداد کا مطلب ہے کسی چیز کو سیکھنے کی قوت ایک آدمی نے لوہے کا کام سیکھا لوگ چل پڑا تیسرے آدمی نے پڑھنا سیکھا اس کے اولاد آگے تعلیم کے میدان میں چلی گئی جس جس میں استعداد ہر ایک میں اللہ نے رکھی ہے تھوڑی رکھی زیادہ رکھی ایک الگ بات ہے استعداد اللہ نے رکھ دی کہ انسانوں کے بچے آگے انسانوں کی طرح چلیں انسانوں کے بچوں میں یہ استعداد اللہ نے رکھ دی مچھلی میں تیرنے کی رکھ دی پرندے میں اڑنے کی رکھ دی ہر ایک میں کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے رکھ دی کہ یہ بارش ہوں اور آگے یہ چیزیں چلیں اور اس کے بعد تیسری چیز یہ کہ نظر قوت ملکیہ اور اللہ نے صرف انسانوں میں قوت ملکیت کو دیکھا کہ انسانوں میں فرشتوں جیسی چیز رکھی انسان اور فرشتے اور جانور یہ تین ہو گئے انسان اگر فرشتوں جیسی خصلتیں اختیار کرے تو وہ پاک ہو گیا اور جانور پناہ اختیار کرے تو ناپاک ہو گیا اور جب پاک ہوا انسان فرشتے بھی پاک تھے تو یہ دونوں برابر ہو گئے نا اب انسان کی ترقی اس میں رکھی کہ تم جتنے بھی پاک ہو جاؤ جتنے بھی نیکیاں کر لو جتنے بھی تم اچھے ہو جاؤ تمہاری ترقی جو اصل ہے وہ جانوروں کی مخالفت میں ہے جو ناپاک ہے فرشتوں کے موافق ہونا الگ بات ہے اور جانوروں کا مخالف ہونا الگ بات ہے کہا جانوروں کی مخالفت کرنی ہے اس لیے جو آدمی گناہ نہیں کرتا وہ زیادہ خدا کا خود پاتا ہے بہ اس کے جو آدمی نیکی کرتا ہے فرق ہو گیا ایک آدمی نیکی کے بہت سے کام کرتا ہے <clears throat> کتنی نیکیاں کر لے گا رشتہ بن جائے گا پھر آگے اور جب جانوروں کی مخالفت کرے گا حیوانیت نہیں آنے دے گا اپنے اندر تو اب اس انسان نے جو حیوانات سے زیادہ قریب ہے حیوانات سے زیادہ اس کا تعلق ہے کھانا ہے پینا ہے حیوانوں کی طرح سردی ہے ہزار چیزیں انسانوں اور حیوانات میں ترقی کا راز یہ رکھا کہ تم اپنے آپ کو جانوروں سے بلند کرو جانور بنانا اس لیے انبیاء علیہ اصل میں بھیجے گئے تاکہ وہ انسانوں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں اور گناہوں میں سے بھی وہ گناہ جو جذبے سے ہوتے ہیں کسی بھی غلط جذبے کا تسلط ہو گیا کوئی غلط جذبہ انسان کو گناہ کر کے کروا دیا اس سے اس سے کم اور ان گناہوں سے زیادہ جو انسان کی عادت بن جاتے ہیں ایک آدمی کا غلبہ ہوا دکھ کا غم ہوا اس نے شراب پی لی نشہ توبہ کر اس نے کہہ رہا اس مرتبہ معاف کر آئندہ قریب نہیں جانا گناہ ہے ہوا ختم نہیں بات یہ ترقی جو توبہ سے ہوئی اس جانوروں کی مخالفت کرنے سے یہ کم ہے اصل ترقی ان گناہوں سے اجتناب میں ہے جو گناہ جانور کرتے ہیں اور جانوروں کے اصل گناہ جو ہیں وہ درندگی شیر ہے چیتا ہے اس میں اصل گناہ کی بات درندگی ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ جانوروں میں کیا مفت پیدا کیا جائے گا اسے کہا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا فرمایا بکریاں پیدا کی جائیں گی اس کو کہا جائے گا اچھا تمہارا سینگ نہیں تھا نا اور اس کا سینگ تھا اس کو تمہیں مارا تھا آج تمہیں سینگ دیتے ہیں تاکہ سینگ والی بکری کو مارو اور پھر دونوں برابر کر دیے جائیں گے تو وجہ بنیادی طور پر کیا ہے وہ ظلم ایک آدمی شراب پیتا ہے ظالم نہیں ہے اور ایک آدمی شراب چھوڑ تو ہر سال ہر جو نمبر پہ جاتا ہے وہ ظالم ہے لوگوں کی زمین پہ ناجائز قبضے کرتا ہے نظام کو بگاڑتا ہے اربوں روپے کا فراڈ کر دیتا ہے حکومت کے ساتھ پہلے تو لاکھوں کروڑوں کا کہتے تھے اب اربوں کا کہتے ہیں اتنا فراڈ کرتا ہے یہ سب چیزیں یہ خدا کی نظر میں اس کی زیادہ شکی اور مجرم اور بد وقت ہے کہ اس نے انسانوں کے حقوق پہ ڈالا ہے جاب اور اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہونی اس کو کبھی اس گنا سے توبہ نہیں کرنی اس کی عادت بری ہوگی یہ جذبات کا غلبہ نہیں ہے بلکہ یہ عادت پڑ گئی ہے ظلم کی جب بھی عہدہ آئے گا ہمیشہ ظلم کرے جھوٹ کی عادت پڑ جائے چھوٹی چھوٹی بات ہمیں جھوٹ بول دے گا یہ جو گنا ہے جھوٹ کا یہ اسے ڈبو دے گا اس میں مخالفت کرے گا جب جھوٹ کی دھوکے کی مخالفت کرے گا لومڑی دھوکہ دیتی ہے لومڑیوں جیسے پارک میں آئیں گی ان چیزوں کی جب مخالفت کرتا ہے تو پھر وہ ہزاروں میل کی رفتار سے اٹھتا ہے یہ کیا مجھے سے پتہ چلے گا کہ ان حرکتوں سے اپنے آپ کو جو بات رکھا اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اور میرے بندے تو وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں میری راہ میں جب میں نے دولت دیتا ہوں اور جب دست ہوتے ہیں پھر بھی خرچ کر دیتے ہیں اس کی دستی میں جب خرچ کرتا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا کروں میرے پاس پیسے کم ہو جائیں گے اس وقت دل میں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا کہ مالک کہیں نہ کہیں دے گا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جس میں صدر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ صدر کرتا ہے فخر پہ فاقہ پہ یہ چیز اسے اللہ کے قریب کرتی پر قابو لگائی اور میرے بندے تو ہیں جو غصے کو قابو میں رکھتے ہیں پتا ہوتا ہے غصہ ہے جو تھپڑ لگا دوں تو کون مجھ سے پوچھ سکتا ہے اسی لیے وہ کہا کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کا قصور ہو اور اس قصور کے باوجود اولاد کو گالی دینا یہ کبیرہ ہونا ہے یہ دین کا دن نہیں نا ہمارے معاشرے میں اس لیے جو شوہر بنتا ہے باپ بنتا ہے بیوی آئے بیٹے آئے بچے آئے گالیاں مار دھاڑ یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں یہ قیامت میں لگ جائے گا پتا جب پہنچے گا کہ اللہ کے یہاں کتنی نمازیں اور جس میں برباد ہو گئے اپنے بچوں کو بغیر یعنی ان کا قصور ہے اس کے باوجود انہیں سزا کوئی اور دی جا سکتی تھی سمجھایا جا سکتا تھا ناراض ہو سکتا تھا اس کو کھانے سے اٹھایا جا سکتا تھا کچھ کیا جا سکتا تھا اس کو ایسی گالی دینا جس گالی کا اثر اس کے نسل پر پہنچے جس گالی کا اثر اس کی ماں تک پہنچے بہن تک پہنچے یہ گالی بچے کے قصور کے باوجود کبیرہ ہوا نہیں دے سکتے بیوی کو گالی نہیں دے سکتا بیوی نے قصور کیا ہے اس سے بات کرو طلاق دینی ہے طلاق دو نہیں دینی تو بس آ کے رکھو یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا اس سے گالیاں دینا آخر اس کی عزت ہے اس اس کا اپنے اپنے کے اس کے اپنے ماں باپ ہیں اس کے دل میں احترام ہے یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں بتاتا یہ بتاتے ہیں کہ شراب پیو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا یہ جو اصل آدمی کی ترقی ہے وہ ان چیزوں میں ہے کہ انسان اپنے جذبات کو کنٹرول بلکہ آدمی نہیں اور وہ میرے بندے ہیں جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اللہ نام اور میرے بندے تو وہ ہیں جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں کہیں یہ نہیں کہا کہ میرے بندے تو وہ ہیں جو اس اللہ نے کہا میرے بندے وہ ہیں جو درگزر کرتے ہیں بندوں سے مخلوق ہے لوگ ہیں پیش آئیں گے تمہارے ساتھ تنگی ہوگی تکلیف ہوگی حضور صلی اللہ علیہ نے کیا کہ اللہ کے رسول جی چاہتا ہے کہ غار میں چلا جاؤں پہاڑ میں چلا جاؤں اللہ کی عبادت کروں تو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو لوگوں میں رہنا اور لوگ جو دکھ اور تکالیف دیتے ہیں اس کو برداشت کرنا یہ تمہیں اللہ کے زیادہ قریب کرے گا بنسبت اس عبادت کے جو تم تنہائی میں جا کے کرو اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے کیا کیا اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ نے اس اس میں پہ رکھی انسان میں پھر پاکیزگی کا جذبہ رکھا کہ فرشتوں کی طرح پاک ہو جائے آگے چلے پھر لفظ کے بعد کیا کیا بس تدبیر اللہ نے انسان تدبیر کو رکھا جو انسانوں کی اصلاح کرنے والی ہے یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصل بات جو ارتفاقات بار بار آگے پورا چکر آئے گا ارتفاق کا مطلب ہے کہ بینیفیشری اسکیم کہ بینیفیشری اسکیم خدا نے اس میں رکھی کہ انسان وہ ہے جو اپنے جیسے انسانوں کی اصلاح کا سوچے کہ ان کی اصلاح کیسے ہوگی حکومت دی اللہ نے سب سے بڑا فریضہ قرار دیا کہ جب تمہیں حکومت مل جائے تو انصاف کا نظام قائم کرو بس پہلا فریضہ کافر تک کا کہ اپنے ملک میں انصاف کا نظام قائم کرے اللہ نے کہا انزل المیزان ہم نے انبیاء علیہ السلام کو نبوت دی اور اس کے ساتھ ہم نے ترازو کو نازل دیا تاکہ ترازو کے ذریعے ملک میں انصاف کو قائم کر اسی لیے اللہ کہتا ہے تاکہ برباد ہو گئے جہنم میں پہنچے وہ لوگ جو تول میں کمی کرتے ہیں اللہ دین یہ جب توتے ہیں تو اپنی چیز جب لینی ہو تو ایک ایک رائے کے دانے کے برابر دیکھتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑتے اور جب کے دینا ہوتا ہے اس میں رول لوگوں کا حصہ مار کے اپنی طرف لے لیتے ہیں اللہ کہتا ہے انہوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ایک دن میرے سامنے آئیں ایسی بڑی چیز ہے عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ اسے پڑھتے تھے رو رو دیتے تھے ہمیشہ اور ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے اور کسی نے کہا حضرت کیا ہوا کہنے لگے تم سوچتے نہیں اللہ نے کہا یقوم العالمین اللہ نے کہا ہے سارے انسانوں کو میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا حساب کے لیے اس لیے روتا ہوں کہ میرا اس دن کیا حال ہو اسی لیے خدا کو یہ ناپسند ہے شدید کہ اپنی مرتبہ تو رائے کا دانا بھی دوسرے کو دینے کا روادار نہیں اور جب چیز بیچنی ہے اس میں ڈنڈی مار جاتا ہے انہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے سامنے کھڑے کیے جائیں گے میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اگر اس نے پتا چل جائے کہ آج ڈی سی نے آنا ہے اور چیک کرنا ہے اے سی نے آنا ہے تو اس دن جو سودا لینے جائے گا سو فیصد پورا توڑ کے دیں گے کیونکہ اس کے سامنے جواب دینا ہے نا تو اللہ کہتا ہے اتنا احساس نہیں ہے کہ انہوں نے میرے سامنے جواب دینا ہے مرنے کے بعد بی سی اے سی کیا کر لے گا جرمانہ کر دے گا فیکٹری کو تھوڑی دیر بند کر دے گا کچھ کر لے گا اللہ کے ہاں پہنچ کے جو ہوگا تو پھر اس مالک کے پاس پہنچیں گے جو چاہے گا تو ساری آفت برباد ہو جائے کیوں میں نہ کیوں حکومت اللہ نے کہا لوگوں کو ذرا پرواہ نہیں ہے کہ میرے سامنے انہوں نے کھڑا ہونا شریف بچہ کبھی جرم کر لینا اور باپ کو اطلاع ہو جائے اور بتاؤ کہ شام کو والد کے سامنے کھڑا ہونا ہے سارا دن پریشانی میں گزرتا ہے کہ کسی طرح ماں بیچ میں آئے اور میری کوئی سفارش کر دے کسی طرح بچت ہو جائے والد کے سامنے آج جوتے پڑنے پڑ یہی ہوتا ہے اللہ نے کہا لوگوں کو ذرا پرواہ نہیں ہے تو انہیں میرے سامنے آنا اس لیے اللہ کو اپنے وہ بندے پسند ہیں جو بندے اس کی مخلوق کے لیے فلاح و محبوب کے کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں دنیا سے کس نے رہنا ہے ہاں۔ لیکن ایسے ایسے کام کر کے جاتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق اس سے صدیوں نفع اٹھائے اللہ اتنا غیور ہے کہ کافر کی نیکی کو بھی رد نہیں کرتا کافر بھی تو نیکیاں کرتے ہیں حکیم ابن رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زمانہ جاہلیت میں بہت نیکیاں کی شاید ہر سال وہ جو بھی حج پہ آتے تھے کافر ایک ہزار اونٹ دیتے تھے لوگوں کو مطلب جیسے آج کل کوئی ایک ہزار گاڑیاں غریب میں کسی غریبوں میں تقسیم کر دیتے اور ایک ہزار آدمیوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے حج پہ کرتے تھے وہ سارے کام ان کا اللہ کے رسول میں نے کفر کے زمانے میں یہ سب کچھ کیا ایک ہزار جوڑے کپڑوں کے دیتے تھے لوگ پہننے کے تو اس نیکی کا مجھے کچھ نفع ہوگا حضور صلی اللہ علیہ اسلم کا علامہ صحیح جو تم نے اسلام قبول کیا ہے نا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یعنی جہنم سے جو نجات ملی ہے کہ ان نیکیوں کے صدقے میں تو اللہ نے اسلام کی اس گناہ گار گناگار نہ ہو جو انسانوں کے کام آتا ہے اپنے کنبے خریش اور قبیلے کے کام آتا ہے اللہ سے محروم نہیں اسی وجہ سے وہ نے لکھا ہے بتاو عالمگیری میں کہ کوئی مال آدمی کے پاس ایسا آ جائے جس سے جان چھڑانی ہو سود آ گیا بینک میں کوئی ایسا مال آ گیا تو کہتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اپنے رشتے داروں میں کوئی غریب ہے تو سے دے دے شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی غربت میں بسر کر رہی ہے بیوی کو دے بی سے گھر میں استعمال نہ کرے اپنے ذاتی پیسے رکھے بھائی کو دے دے کسی کو دے دے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جان چھڑانی ہے نا تو کہیں اور پیسے دینے کی بجائے اپنے رشتے داروں کو دے دو تاکہ کنبے میں بھلائی پھیلے تمہارا کنبا اچھا رہے مضبوط وہ کہتے ہیں ایسا کام کر دے جس میں اللہ کی ساری مخلوق کا نہ پاؤ کنواں کھدوا دے گلی بنوا دے پیسے سے جان چھڑانی ہے چھٹ گئی جان لوگوں کا ہو گیا اب یہ جو اس پہ تو اسے ثواب نہیں ملے گا لیکن جو شریعت کے مطابق اس نے کیا اس پہ تو اسے ثواب ملے گا نا اللہ کہ شریعت کا حکم اس نے مانا اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مال سے جان چھڑانی ہے تو اپنے خاندان میں کسی کو نہیں دینا انہیں فکا کا یہ مسئلہ معلوم نہیں عالمگیری نے اس پہ بحث کی ہے رحم اللہ جو اس کے ہاتھ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو پھر انسانوں کی اصلاح تو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ایک پھر اللہ نے کہا ان میں استعداد رکھو انسانوں میں کہ آگے سلسلہ چلتا رہے سیکھتے رہے ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پاکیزگی کی صرف کو رکھا اور اس کے بعد اللہ نے ان میں رکھا کہ نئے انسانی اصلاح کرنے والی ہے یہ چیزیں جب انسان میں خدا نے رکھی اور وہ پانچ جو پیچھے گزر چکے ان کو انسانوں میں دے دیا تو یہ مقرر اور متعین ہو کے متمسل ہو گئے متمثل ہونے کا مطلب یہ ہے بڑا آسان ہے جیسے کسی زمانے میں بلڈ پریشر بھی چیک کیا جا سکتا تھا یہی کہتے تھے خون کا دباؤ بڑھ گیا یہی کہتے تھے لوگ کو بخار بڑھ گیا جب تھرمامیٹر ایجاد ہوا تو اس سے پھر بخار کی بات آئی کہ اچھا بخار اتنے درجے کا ہوتا ہے سو ڈگری کا ہوگا تو یہ جو بخار ایک ہوتا تھا اس کو متمسل کیا اس کی کوئی شکل صورت بنا دی یہ ہے متمسل شکل سامنے آ گئی کہ ننانوے بخار سو ایک سو دو یہ بخار اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان ٹیپو نے خط لکھا ہے ایک کے نام کہ فرانس میں ایک آلہ ایجاد ہوا ہے جس سے بخار کی پیمائش ہوتی ہے اور فوراً مجھے لکھ کے بھیجو کہ پارے کے ذریعے یہ کیسے پیمائش کرتے ہیں سلطان ٹیپو جو تھے بنیادی طور پہ وہ حکیم بڑا زبردست بڑی حکمت اسے آتی درختوں کو اگانا ان کے پتوں پہ بحث کرنا جڑی بوٹیوں پہ بحث کرنا سلطان ٹیپو نے ایسے ایسے زبردست نسخے لکھے ہیں کہ اب ہمارے یہاں لیبارٹریز نہیں رہی اگر وہ ہوں لیبارٹریز اور نسخوں کو تلاش کیا جائے کہ ان سے دوائیاں کیسے بنتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں تو شاید طب کی دنیا میں بڑا تغیر اب بھی جو اس امت کے کرنے کے کام ہیں جن کو کوئی نہیں سنتا کوئی نہیں سمجھتا ان میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ ان مشرقی طب کو زندہ کیا جائے اور جو اطبا ہیں ان کے لیے لیبارٹری ریسرچ کے حکیم سے ہی کر رہے تھے انہوں نے اس کام کو شروع کیا تھا کئی چار پانچ سو کنال زمین انہوں نے لی جڑی بوٹیاں اگانا شروع کی لیکن سیاسی میدان میں آپ کے ان بچاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا سو ہوا لیکن اب تک یہ کام نہیں ہوا سلطان ٹیپو مرحوم کے جو خطوط چھپے ہیں گوروں نے چھاپے ہیں جو اس زمانے میں انہوں نے فرانس کی حکومت تک کو لکھا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں سندل کے درخت کہتے ہیں خوشبو جو ہے وہ کیسے بنتی ہے کیا چیزیں اب تک حکومت فرانس حکومت ہندوستان سے وہاں کے سرنگا پٹن کے درخت اور یہ چیزیں کاٹ کے لے جاتے ہیں وہ سلطان کی مرحوم کا معاہدہ ہے جو اب تک چل رہا حکومتوں کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں قومیں ایسے بنتی وہ شہاب نامہ کس نے لکھا ہے قدرت اللہ شہاب قدرت اللہ شہاب مرحوم کہتے تھے کہ ہم سیکٹری تھے اور ایوب خان صاحب اور نہرو کے مذاکرات ہو رہے تھے تو نہرو نے مذاکرات کے دوران ایک یہ سوال بھی اٹھایا کہ پاکستان ہندوستان تو بن گئے ہندوستان میں جو جو انڈیا آفس ہے اس کا کیا کرنا ہے تو ایوب خان نے کہا اچھا، اس پہ پھر بات کریں گے تو وہ پھر باہر آئے اور مجھ سے کہنے کہ یہ انڈیا آفس کیا چیز ہے میں نے کہا جی یہ لائبریری ہے اس کا بھی کوئی تصویہ کر دیجئے کہ کتنی کتابیں ہم نے لینی ہیں اور کتنی کتابیں ہندوستان میں چھوڑ دی کوئی بات ہے اور اس کی کتابیں ساری ہم نے کیا کرنا تو ساری کتابیں ہندوستان لے گیا اس لیے کہ ہم نے ظاہر پڑھنا لکھنا تھوڑا ہی تھا ہم نے تو وہ کرنا تھا کہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ حالت ہے ٹیپو سلطان عروم انہوں نے یہ صرف یہ شمشیر زنی نہیں کی اپنے زمانے کا بہترین طبیب تھا اس کی چیزیں پڑھے تو حیران ہوتا ہے تھرما میٹر فرانس میں ایجاد ہوا ہے خط لکھتا ہے مجھے فوراً معلومات پہنچاؤ کہ پارے کے ذریعے کیسے چیک کیا جاتا ہے اب پارے نے کیا کیا وہ بتا دیتا ہے کہ کتنا ہے بلڈ پریشر کا آدھا ایجاد ہو سے بتا دیا کہ الدم خون کا دباؤ کتنا ہے اسی ہے نبے ہے پچاس ہے کتنا ہے یہ ہے متمسل ہونا شاہ صاحب احمد اللہ فرماتے ہیں جب یہ سارے علوم متمسل ہوئے اور یہ سب چیزیں گنا موجود ہو گئیں تو غیر الغیب میں اس تبصر کو اشاعرہ کلام نسلی سے تعبیر کرتے ہیں اور کلام نسلی جو ہے وہ علم کے علاوہ ارادے اور قدرت کے علاوہ اللہ کی ایک صرف ہے بڑا مشکل ہے کلام نفسی ہے کیا چیز یہ تو بات کریں گے آئندہ ان شاء اللہ صرف اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک ہے کلام جو ہم بات کرتے ہیں ایک ہے کلام جس کو ہم تحریر کرتے ہیں ایک ہے کلام جو آنکھوں کے ذریعے کیا جاتا ہے سات آٹھ قسمیں ہیں کلام کی ایک ہے کلام جو دل ہی دل میں انسان کرتا ہے دل میں سوچتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤں گا یہ جو دل کا کلام ہے یہ اصل ہے اصل یہ ہے اسی لیے جو دل کا کلام اللہ سے ہوتا ہے وہ بڑا زبردست قرب خدا کا دل آتا ہے کیونکہ دل کا کلام جو اللہ سے ہوتا ہے اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی گھر آیا بچوں نے بوٹ اتارنے شروع کیے بچوں پر نگاہ پڑی دل میں آتا ہے اللہ سلامت رکھے اللہ تمہیں محفوظ رکھے کچھ نہیں کہنا زبان سے یہ جو دعا ہے اس کی یہ دعا سو فیصد خلوص اور اخلاص پر مبنی ہے کوئی ریاکاری کی بات نہیں اللہ تو جانتا ہے میں کون کس کے متعلق کیا کہہ رہا ہوں یہ دل کا کلام جو ہے یہ کلام نسلی ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جب محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے ایک صحابی اللہ اللہ ہوا کہ کے رسول بولو بے میں یا تو مگر کل اگر وہ سو مرتبہ دن میں ماں باپ کو ایسے کیا فرمایا اللہ اس اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں ثواب نہ دے اللہ کے یہاں کوئی تنگی ہے کوئی کوئی تھوڑا ہے اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب دے دے گا ہوتا کیا ہے جب دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے تو دل کہتا ہے کہ ماں سلامت ہے باپ سلامت ہے بڑا احسان ہے وہ دلی دل میں اقرار کر رہا ہوتا ہے نا یہ جو دل کا اقرار ہے یہ ہے کلام نفسی اس کلام نفسی کو شاعرہ اس کو کلام نفسی کہتے ہیں اللہ کے ہاں یہ کلام نفسی کیسا ہوتا ہے پھر دنیا میں آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے مصارف رب السلام اور حضور صلی اللہ علیہ میں گئے اور وہ جب کوہ دور پہ گئے یا اس کے علاوہ بھی پہلی مرتبہ جو انہیں نبوت ملی ہے وہ جو آواز آئی تھی وہ کیا تھا کلام نقصی کیا چیز ہوتا ہے اور صوفیہ کرام اپنی اصطلاحات میں اس کلام نقصی کو کیسے وہ محسوس کرتے ہیں یہ اس پہ نربی رحمۃ اللہ علیہ سارے حضرات نے یہ آئندہ بات کریں گے کلام نقصی کیا چیز